یا اللہ آپ تو آپ ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا گزر ایک کھوپڑی پر ہوا تو اس نے اسے دیکھا اس کے دل میں کچھ خیال آیا اور اس نے یوں کہا اللہ انت انت و انا انت العواد بالمغفرہ و العواد بالذنوب فاغفر لی اور یہ کہہ کر سجدہ میں گر گیا اس کو آواز دی گئی کہ اپنا سر اٹھاؤ کیونکہ آپ گناہوں کے عادی اور میں مغفرت کا عادی ہوں میں نے آپ کی مغفرت کر دی تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ آپ ہیں اور میں میں میں گناہوں کا عادی اور آپ مغفرت کے عادی پس میری مغفرت فرما مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب فاغفر لي وخر على وجهه ساجدا فنودي ارفع رأسك فإنك أنت العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة قد غفرت لك فرفع رأسه وغفر الله عز وجل له